ابو مسیر نے کہا ہمیں یحیٰ بن حمزہ نے حدیث بیان کی کہا مجھے زبیدی نے عبد الرحمن بن جبیر بن نفیر سے حدیث بیان کی انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر مجھ سے فرمایا اس گوشت کو سال لے جانے کے لیے درست کر لو انہوں نے کہا پھر میں نے اس کو تیار کیا اور آپ اس گوشت کو تناول فرماتے رہے یہاں تک کہ ہم مدینے پہنچ گئے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو بارہ